حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گھر کی نماز چار رکعت سفر کی نماز دو رکعت اور خوف کی نماز ایک رکعت فرض کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تینتیس